حضرت مسعود بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کمبل چرا لیا تو ہم اس معاملے میں بہت فکر مند ہوئے وہ قریش کی ایک عورت تھی ہم بات کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے کہا ہم اس کے جرمانے کے طور پر چالیس ووقی چاندی دے دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ اسے سزا دے کر گناہ سے پاک کر دیا جائے ہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم گفتگو سنی تو ہم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو خطبہ دینے کھڑے ہو گئے اور فرمایا تم اللہ کے ایک حد کے نفاذ کو روکنے کے لیے اصرار کیوں کر رہے ہو جو اللہ کی ایک بندی پر آ پڑی ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر اللہ کے رسول کی بیٹی بھی وہ غلطی کرتی جو اس عورت نے کی ہے تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اڑتالیس